عشق کے رنگ جا میرے عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افکار تو کھلتے غلاموں پہ وہ اسرار گرے تیرے وہ تو سیکھو سنائے شے ابرار میں ہر لحظہ کو رحضا عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب اختار تو کھلتے گے غلاموں پہ وہ اسرار گرے دے گے تو سیکھو سنائے شگے ابرار میں ہر کو ہر بار وہ سید علی نسبی آؤ ہی امی لقبی عشقی و مطلبی و عربی و قرشی و مدنی اور کہاں ہم سے گناہگار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے بولو نا آرزو یہ کہ وہ قلب معتر و و و منور مصفا و مجلہ در آنا جو نظر آئے کہ جلوائے ویش گے ابراہ اور زو کہ وہ قلب معتر و متاگر و منور و مصفا و مجلہ در آنا جو نظر آئے کہ گی جلوائے ویش شہ ابرا قدموں کی چمک جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جگر سے وہ گزر جائے وہ ہیرا چمک جائے دمک جائے مہک جائے بنے رونت گلزار ستاروں میں نظر آئے جدر سے وہ گزر جائے وہ ہیرا چمک جائے دمک جائے مہک جائے بنے رونق گلزار